اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وہی کرتے تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم فے نوے